مہالکشمی کا پل کرشن چندر مہالکشمی کے اسٹیشن کے اس پار لکشمی جی کا ایک مندر ہے اسے لوگ ریس کورس بھی کہتے ہیں اس مندر میں پوجا کرنے والے ہارتے زیادہ ہیں جیتتے بہت کم ہیں مہالکشمی اسٹیشن کے اس پار ایک بہت بڑی بدرو ہے جو انسانی جسموں کی غلازت کو اپنے متعفن پانیوں میں گھولتی ہوئی شہر سے باہر چلی جاتی ہے مندر میں انسان کے دل کی غلاظت دھلتی ہے اور اس بدرو میں انسان کے جسم کی غلاظت اور ان دونوں کے بیچ میں مہا لکشمی کا پل ہے مہالکشمی کے پل کے اوپر بائیں طرف لوہے کے جنگلے پر چھ ساڑیاں لہرا رہی ہیں پل کے اس طرف ہمیشہ اس مقام پر چند ساڑیاں لہراتی رہتی ہیں یہ ساڑیاں کوئی بہت قیمتی نہیں ہیں ان کے پہننے والے بھی کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہیں یہ لوگ ہر روز ان ساڑیوں کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں اور ریلوے لائن کے آر پار جاتے ہوئے لوگ مہالکشمی اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے لوگ گاڑی کی کھڑکی اور دروازوں سے جھانک کر باہر دیکھنے والے لوگ اکثر ان ساڑیوں کو ہوا میں جھولتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ان کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں بھورا گہرا بھورا مٹمیلا نیلا کرمزی بھورا گندا سرخ کنارا گہرا نیلا اور لال وہ لوگ اکثر انہی رنگوں کو فضا میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں ایک لمحے کے لیے دوسرے لمحے میں گاڑی پل کے نیچے سے گزر جاتی ہے ان ساڑیوں کے رنگ اب جاذب نظر نہیں رہے کسی زمانے میں ممکن ہے جب یہ نئی خریدی گئی ہوں ان کے رنگ خوبصورت اور چمکتے ہوئے ہوں مگر اب نہیں ہیں متواتر دھوئے جانے سے ان کے رنگوں کی آب و تاب مر چکی ہے اور اب یہ ساڑیاں اپنے پھیکے سیٹھے روزمرہ کے انداز کو لیے بڑی بے دلی سے جنگلے پر پڑی نظر آتی ہیں آپ دن میں انہیں سو بار دیکھیں یہ آپ کو کبھی خوبصورت دکھائی نہ دیں گی نہ ان کا رنگ روپ اچھا ہے نہ ان کا کپڑا یہ بڑی سستی گھٹیا قسم کی ساڑیاں ہیں ہر روز دھلنے سے ان کا کپڑا بھی تار تار ہو رہا ہے ان میں کہیں کہیں روزن بھی نظر آتے ہیں کہیں ادھڑے ہوئے ٹانکے ہیں کہیں بدنما داغ جو اس قدر پائیدار ہیں کہ دھوئے جانے سے بھی نہیں دھلتے بلکہ اور گہرے ہوتے جاتے ہیں میں ان ساڑیوں کی زندگی کو جانتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ان ساڑیوں کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ مہا لکشمی کے پل کے قریب ہی بائیں طرف آٹھ نمبر کی چال میں رہتے ہیں یہ چال متوالی نہیں ہے بڑی غریب چال ہے میں بھی اسی چال میں رہتا ہوں اس لیے آپ کو ان ساڑھیوں اور ان کے پہننے والوں کے متعلق سب کچھ بتا سکتا ہوں ابھی وزیر اعظم کی گاڑی آنے میں بہت دیر ہے آپ انتظار کرتے کرتے اکتا جائیں گے اس لیے اگر آپ ان چھ ساڑھیوں کی زندگیوں کے بارے میں مجھ سے کچھ سن لیں تو وقت آسانی سے کٹ جائے گا ادھر یہ جو بھورے رنگ کی ساڑی لٹک رہی ہے یہ شانتا بائی کی ساڑی ہے اس کے قریب جو ساڑی لٹک رہی ہے وہ بھی آپ کو بھورے رنگ کی ساڑی دکھائی دیتی ہوگی مگر وہ تو گہرے بھورے رنگ کی ہے آپ نہیں میں اس کا گہرا بھورا رنگ دیکھ سکتا ہوں کیونکہ میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کا رنگ چمکتا ہوا گہرا بھورا تھا اور اب اس دوسری ساڑی کا رنگ بھی ویسا ہی بھورا ہے جیسا شانتا بائی کی ساڑی کا اور شاید آپ ان دونوں ساڑیوں میں بڑی مشکل سے کوئی فرق محسوس کر سکیں میں بھی جب ان کے پہننے والوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں تو بہت کم فرق محسوس کرتا ہوں مگر یہ پہلی ساڑی جو بھورے رنگ کی ہے وہ شانتا بائی کی ساڑی ہے اور جو دوسری بھورے رنگ کی ہے اور جس کا گہرا رنگ بھورا صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں وہ جیونا بائی کی ساڑی ہے شانتا بائی کی زندگی بھی اس کی ساڑی کے رنگ کی طرح بھوری ہے شانتا بائی برتن مانجنے کا کام کرتی ہے اس کے تین بچے ہیں ایک بڑی لڑکی ہے دو چھوٹے لڑکے ہیں بڑی لڑکی کی عمر چھ سال ہوگی سب سے چھوٹا لڑکا دو سال کا ہے شانتا بائی کا خاوند سیون مل کے کپڑے کھاتے میں کام کرتا ہے اسے بہت جلد جانا ہوتا ہے اس لیے شانتا بائی اپنے خاوند کے لیے دوسرے دن کے دوپہر کا کھانا رات ہی کو پکا کے رکھتی ہے کیونکہ صبح اسے خود برتن صاف کرنے کے لیے اور پانی ڈھونے کے لیے دوسروں کے گھروں میں جانا ہوتا ہے اور اب وہ ساتھ میں اپنے چھ برس کے بچے کو بھی لے جاتی ہے اور دوپہر کے قریب واپس چال میں آتی ہے واپس آ کے وہ نہاتی ہے اور اپنی ساڑی دھوتی ہے اور سکھانے کے لیے پل کے جنگلے پر ڈال دیتی ہے اور پھر ایک بے حد غلیز اور پرانی دھوتی پہن کر کھانے پکانے میں لگ جاتی ہے شانتا بائی کے گھر چولہا اس وقت سلگ سکتا ہے جب دوسروں کے ہاں چولہے ٹھنڈے ہو جائیں یعنی دوپہر کو دو بجے اور رات کے نو بجے ان اوقات میں ادھر اور ادھر سے دونوں وقت گھر سے باہر برتن مانجنے اور پانی ڈھونے کا کام کرنا ہوتا ہے اب تو چھوٹی لڑکی بھی اس کا ہاتھ بٹاتی ہے شانتا بائی برتن صاف کرتی ہے چھوٹی لڑکی برتن دھوتی جاتی ہے دو تین بار ایسا ہوا کہ چھوٹی لڑکی کے ہاتھ سے چینی کے برتن گر کر ٹوٹ گئے اب میں جب کبھی چھوٹی لڑکی کی آنکھیں سوجی ہوئی اور اس کے گال سرخ دیکھتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ کسی بڑے گھر میں چینی کے برتن ٹوٹے ہیں اور اس وقت شانتا بھی میری نمستے کا جواب نہیں دیتی جلتی بھنتی بڑبڑاتی چولہا سلگانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور چولہے میں آگ کم اور دھواں زیادہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے چھوٹا لڑکا جو دو سال کا ہے دھوئیں سے اپنا دم گھٹتا دیکھ کر چیختا ہے تو شانتا بائی اس کے چینی ایسے نازک رخساروں پر زور زور کی چپتیں لگانے سے باز نہیں آتی اس پر بچہ اور زیادہ چیختا ہے یوں تو یہ دن بھر روتا رہتا ہے کیونکہ اسے دودھ نہیں ملتا ہے اور اسے اکثر بھوک رہتی ہے اور دو سال کی عمر ہی میں اسے باجرے کی روٹی کھانا پڑتی ہے اسے اپنی ماں کا دودھ دوسرے بھائی بہن کی طرح صرف پہلے چھ سات ماہ نصیب ہوا وہ بھی بڑی مشکل سے پھر یہ بھی خشک باجری اور ٹھنڈے پانی پر پلنے لگا ہماری چال کے سارے بچے اسی خوراک پر پلتے ہیں وہ دن بھر ننگے رہتے ہیں اور رات کو گدڑی اوڑھ کر سو جاتے ہیں سوتے میں بھی وہ بھوکے رہتے ہیں اور جاگتے میں بھی بھوکے رہتے ہیں اور جب شانتا بائی کے خاوند کی طرح بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دن بھر باجری اور ٹھنڈا پانی پی پی کر کام کرتے جاتے ہیں اور ان کی بھوک بڑھتی جاتی ہے اور ہر وقت میدے کے اندر اور دل کے اندر اور دماغ کے اندر ایک بوجھل سی دھمک محسوس کرتے ہیں جب پگار ملتی ہے تو ان میں سے کئی ایک سیدھے تاڑی خانے کا رخ کرتے ہیں تاڑی پی کر چند گھنٹوں کے لیے یہ دھمک زائل ہو جاتی ہے لیکن آدمی ہمیشہ تو تاڑی نہیں پی سکتا ایک دن پیے گا دو دن پیے گا تیسرے دن کی تاڑی کے پیسے کہاں سے لائے گا آخر کھولی کا کرایہ دینا ہے راشن کا خرچہ ہے بھاجی ترکاری ہے تیل اور نمک ہے بجلی اور پانی ہے شانتا بائی کی بھوری ساڑی ہے جو چھٹے ساتویں ماہ تار تار ہو جاتی ہے کبھی سات ماہ سے زیادہ نہیں چلتی یہ مل والے بھی پانچ روپے چار آنے میں کیسی کھدی نکمی ساڑی دیتے ہیں ان کے کپڑے میں ذرا جان نہیں ہوتی چھٹے ماہ سے جو تار تار ہونا شروع ہوتا ہے تو ساتویں ماہ بڑی مشکل سے سی کے جوڑ کے گانٹھ کے ٹانکے لگا کے کام دیتا ہے اور پھر وہی پانچ روپے چار آنے خرچ کرنا پڑتے ہیں اور وہی بھورے رنگ کی ساڑی آ جاتی ہے شانتا کو یہ رنگ بہت پسند ہے اس لیے کہ یہ میلہ بہت دیر میں ہوتا ہے اسے گھروں میں جھاڑو دینا ہوتی ہے برتن صاف کرنے ہوتے ہیں تیسری چوتھی منزل تک پانی ڈھونا ہوتا ہے وہ بھورا رنگ پسند نہیں کرے گی تو کیا کھلتے ہوئے شوخ رنگ گلابی بسنتی نارنجی پسند کرے گی وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے وہ تین بچوں کی ماں ہے لیکن کبھی اس نے یہ شوخ رنگ بھی دیکھے تھے پہنے تھے انہیں اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پیار کیا تھا جب وہ دھاروار میں اپنے گاؤں میں تھی جہاں اس نے بادلوں میں شوخ رنگوں والی دھنک دیکھی تھی جہاں میلوں میں اس نے شوخ رنگ ناچتے ہوئے دیکھے تھے جہاں اس کے باپ کے دھان کے کھیت تھے ایسے شوخ ہرے ہرے رنگ کے کھیت اور آنگن میں پیرو کا پیڑ جس کے ڈال ڈال سے وہ پیرو توڑ کر کھایا کرتی تھی جانے اب پیروؤں میں وہ مزہ ہی نہیں ہے وہ شیرینی اور گھلاوٹ ہی نہیں ہے وہ رنگ وہ چمک دمک کہاں جا کے مر گئی اور وہ سارے رنگ کیوں یکلخت بھورے ہو گئے شانتا بائی کبھی برتن مانجتے مانجتے کھانا پکاتے اپنی ساڑی دھوتے اسے پل کے جنگلے پر لا کر ڈالتے ہوئے یہ سوچا کرتی ہے اور اس کی بھوری ساڑی سے پانی کے قطرے آنسوؤں کی طرح ریل کی پٹری پر بہتے جاتے ہیں اور دور سے دیکھنے والے لوگ ایک بھورے رنگ کی بدصورت عورت کو پل کے اوپر جنگلے پر ایک بھوری ساڑی کو پھیلاتے دیکھتے ہیں اور بس دوسرے لمحے گاڑی پل کے نیچے سے گزر جاتی ہے جیونا بائی کی ساڑی جو شانتا بائی کی ساڑی کے ساتھ لٹک رہی ہے گہرے بھورے رنگ کی ہے بظاہر اس کا رنگ شانتا بائی کی ساڑی سے بھی پھیکا نظر آئے گا لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پھیکے پن کے باوجود یہ آپ کو گہرے بھورے رنگ کی نظر آئے گی یہ ساڑی بھی پانچ روپے چار آنے کی ہے اور بڑی ہی بوسیدہ ہے دو ایک جگہ سے پھٹی ہوئی تھی لیکن اب وہاں پر ٹانکے لگ گئے ہیں اور اتنی دور سے معلوم بھی نہیں ہوتے ہاں آپ وہ بڑا ٹکڑا ضرور دیکھ سکتے ہیں جو گہرے نیلے رنگ کا ہے اور اس ساڑی کے بیچ میں جہاں سے یہ ساڑی بہت پھٹ چکی تھی لگایا گیا ہے یہ ٹکڑا جیونا بائی کی اس سے پہلی ساڑی کا ہے اور دوسری ساڑی کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جیونا بائی بیوہ ہے اور اس لیے وہ ہمیشہ پرانی چیزوں سے نئی چیزوں کو مضبوط بنانے کے ڈھنگ سوچا کرتی ہے پرانی یادوں سے نئی یادوں کی تلخیوں کو بھول جانے کی کوشش کرتی ہے جیونا بائی اپنے خاوند کے لیے روتی رہتی ہے جس نے ایک دن اسے نشے میں مار مار کر اس کی آنکھ کانی کر دی تھی وہ اس لیے نشے میں تھا کہ وہ اس روز مل سے نکالا گیا تھا بڈھا ڈھونڈو اب مل میں کسی کام کا نہیں رہا تھا گو وہ بہت تجربے کار تھا لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ وہ جوان مزدوروں کا مقابلہ کر سکتا بلکہ وہ تو اب دن رات کھانسی میں مبتلا رہنے لگا تھا کپاس کے ننے ننے ریشے اس کے پھیپڑوں میں جا کے ایسے دھس گئے تھے جیسے چرخیوں اور اینٹوں میں سوت کے چھوٹے چھوٹے مہین تاگے پھنس کر لگ جاتے ہیں جب برسات آتی تو یہ ننے منے ریشے اسے دمے میں مبتلا کر دیتے اور جب برسات نہ ہوتی تو وہ دن بھر اور رات بھر کھانستا ایک خشک مسلسل کھکھار گھر میں اور کارخانے میں جہاں وہ کام کرتا تھا سنائی دیتی رہتی تھی مل کے مالک نے اس کھانسی کی خطرناک گھنٹی کو سنا اور ڈھونڈو کو مل سے نکال دیا ڈھونڈو اس کے چھ ماہ بعد مر گیا جیونا بائی کو اس کے مرنے کا بہت غم ہوا کیا ہوا اگر غصے میں آ کے ایک دن اس نے جیونا بائی کی آنکھ نکال دی تیس سال کی شادی شدہ زندگی ایک لمحے پر قربان نہیں کی جا سکتی اور اس کا غصہ بجا تھا اگر مل مالک ڈھونڈو کو یوں بے قصور نوکری سے الگ نہ کرتا تو کیا جیونا کی آنکھ نکل سکتی تھی ڈھونڈو ایسا نہ تھا اسے اپنی بیکاری کا غم تھا اپنی پینتیس سالہ ملازمت سے برطرف ہونے کا رنج تھا اور سب سے بڑا رنج اسے اس بات کا تھا کہ مل مالک نے چلتے وقت اسے ایک دھیلا بھی تو نہیں دیا تھا پینتیس سال پہلے جیسے ڈھونڈو خالی ہاتھ مل میں کام کرنے آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹا اور دروازے سے باہر نکلنے پر اور اپنا نمبری کارڈ پیچھے چھوڑ آنے پر اسے ایک دھچکا سا لگا باہر آ کے اسے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ان پینتیس سالوں میں کسی نے اس کا سارا رنگ اس کا سارا خون اس کا سارا رس چوس لیا ہو اور اسے بیکار سمجھ کر باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا اور ڈھونڈو بڑی حیرت سے مل کے دروازے کو اور اس بڑی چمنی کو دیکھنے لگا جو بالکل اس کے سر پر خوفناک دیو کی طرح آسمان سے لگی کھڑی تھی یکایک ڈھونڈو نے غم اور غصے سے اپنے ہاتھ ملے زمین پر زور سے تھوکا اور پھر تاڑی خانے چلا گیا لیکن جیونا کی ایک آنکھ جب بھی نہ جاتی اگر اس کے پاس علاج کے لیے پیسے ہوتے وہ آنکھ تو گل گل کر سڑ سڑ کر خیراتی ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور کمپاؤنڈروں اور نرسوں کی بد احتیاطیوں گالیوں اور لاپرواہیوں کا شکار ہو گئی اور جب جیونا اچھی ہوئی تو ڈھونڈو بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑا کہ پھر بستر سے نہ اٹھ سکا ان دنوں جیونا اس کی دیکھ بھال کرتی تھی شانتا بائی نے مدد کے طور پر اسے چند گھروں میں برتن مانجنے کا کام دلوا دیا تھا اور گو وہ اب بوڑھی تھی اور مشاقی اور صفائی سے برتنوں کو صاف نہ رکھ سکتی تھی پھر بھی وہ آہستہ آہستہ رینگ رینگ کر اپنے کمزور ہاتھوں میں جھوٹی طاقت کے بودے سہارے پر جیسے تیسے کام کرتی رہی خوبصورت لباس پہننے والی خوشبودار تیل لگانے والی بیویوں کی گالیاں سنتی رہی اور کام کرتی رہی کیونکہ اس کا ڈھونڈو بیمار تھا اور اسے اپنے آپ کو اور اپنے خاوند کو زندہ رکھنا تھا لیکن ڈھونڈو زندہ نہ رہا اور اب جیونا بائی اکیلی تھی خیریت اس میں تھی کہ وہ بالکل اکیلی تھی اور اب اسے صرف اپنا دھندا کرنا تھا شادی کے دو سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی لیکن جب وہ جوان ہوئی تو کسی بدماش کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کا آج تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے پھر کسی نے بتایا اور پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جیونا بائی کی بیٹی فارس روڈ پر چمکیلا بھڑکیلا ریشمی لباس پہنے بیٹھی ہے لیکن جیونا کو یقین نہ آیا اس نے اپنی ساری زندگی پانچ روپے چار آنے کی دھوتی میں بسر کر دی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کی لڑکی بھی ایسا ہی کرے گی وہ ایسا نہیں کرے گی اس کا اسے کبھی خیال نہ آیا تھا وہ کبھی فارس روڈ نہیں گئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی وہاں نہیں ہے بھلا اس کی بیٹی وہاں کیوں جانے لگی یہاں اپنی کھولی میں کیا تھا پانچ روپے چار آنے والی دھوتی تھی باجرے کی روٹی تھی ٹھنڈا پانی تھا سوکھی عزت تھی یہ سب کچھ چھوڑ کر فارس روڈ کیوں جانے لگی اسے تو کوئی بدماش اپنی محبت کا سبز باغ دکھا کر لے گیا تھا کیونکہ عورت محبت کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے خود وہ تیس سال پہلے اپنے ڈھونڈو کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے چلی نہیں آئی تھی جس دن ڈھونڈو مرا اور جب لوگ اس کی لاش جلانے کے لیے لے جانے لگے اور جیونا نے اپنی سندور کی ڈبیا اپنی بیٹی کی انگیا پر انڈیل دی جو اس نے بڑی مدت سے ڈھونڈو کی نظروں سے چھپا رکھی تھی عین اسی وقت ایک گدرائے ہوئے جسم کی بھاری عورت بڑا چمکیلا لباس پہنے اس سے آ کے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور اسے دیکھ کر جیونا کو یقین آ گیا کہ جیسے اس کا سب کچھ مر گیا ہے اس کا پتی اس کی بیٹی اس کی عزت جیسے وہ زندگی بھر روٹی نہیں غلازت کھاتی رہی ہے جیسے اس کے پاس کچھ نہیں تھا شروع دن ہی سے کچھ نہیں تھا پیدا ہونے سے پہلے ہی اس سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا اسے نہتا ننگا اور بے عزت کر دیا گیا تھا اور جیونا کو اسی ایک لمحے میں احساس ہوا کہ وہ جگہ جہاں اس کا خاوند زندگی بھر کام کرتا رہا اور وہ جگہ جہاں اس کی آنکھ اندھی ہو گئی اور وہ جگہ جہاں اس کی بیٹی اپنی دکان سجا کے بیٹھ گئی ایک بہت بڑا کارخانہ تھا جس میں کوئی ظالم جابر ہاتھ انسانی جسموں کو لے کر گنے کا رس نکالنے والی چرخی میں ٹھونستا چلا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے توڑ مروڑ کر دوسری طرف پھینکتا جاتا ہے اور یکایک جیونا اپنی بیٹی کو دھکا دے کر الگ کھڑی ہو گئی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی تیسری ساڑی کا رنگ مٹ میلا نیلا ہے یعنی نیلا بھی ہے اور میلا بھی اور مٹیالا بھی ہے کچھ ایسا عجب سا رنگ ہے جو بار بار دھونے پر بھی نہیں نکھرتا بلکہ غلیظ ہو جاتا ہے یہ میری بیوی کی ساڑی ہے میں فورٹ میں دھنو بھائی کی فرم میں کلرکی کرتا ہوں مجھے پینسٹھ روپے تنخواہ ملتی ہے سیون مل اور بکسریا مل کے مزدوروں کو یہی تنخواہ ملتی ہے اس لیے میں بھی ان کے ساتھ آٹھ نمبر کی چال کی ایک کھولی میں رہتا ہوں مگر میں مزدور نہیں ہوں کلرک ہوں میں فورٹ میں نوکر ہوں میں دسویں پاس ہوں میں ٹائپ کر سکتا ہوں میں انگریزی میں عرضی بھی لکھ سکتا ہوں میں اپنے وزیر اعظم کی تقریر جلسے میں سن کر سمجھ بھی لیتا ہوں آج ان کی گاڑی تھوڑی دیر میں مہا لکشمی کے پل پر آئے گی نہیں وہ ریس کورس نہیں جائیں گے وہ سمندر کے کنارے ایک شاندار تقریر کریں گے اس موقع پر لاکھوں آدمی جمع ہوں گے ان لاکھوں میں میں بھی ایک ہوں گا میری بیوی کو اپنی وزیر اعظم کی باتیں سننے کا بہت شوق ہے مگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا کیونکہ ہمارے آٹھ بچے ہیں اور گھر میں ہر وقت پریشانی سی رہتی ہے جب دیکھو کوئی نہ کوئی چیز کم ہو جاتی ہے راشن تو روز کم پڑ جاتا ہے اب نل میں پانی بھی کم آتا ہے رات کو سونے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جاتی ہے اور تنخواہ تو اس قدر کم پڑتی ہے کہ مہینے میں صرف پندرہ دن چلتی ہے باقی پندرہ دن سوت خور پٹھان چلاتا ہے اور وہ بھی کیسے گالیاں بکتے بکتے گھسیٹ گھسیٹ کر کسی سست رفتار گاڑی کی طرح یہ زندگی چلتی ہے میرے آٹھ بچے ہیں مگر یہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتے میرے پاس ان کی فیس کے پیسے کبھی نہ ہوں گے پہلے پہل جب میں نے بیاہ کیا تھا اور ساوتری کو اپنے گھر یعنی اس کھولی میں لایا تھا تو میں نے بہت کچھ سوچا تھا ان دنوں ساوتری بھی بڑی اچھی اچھی باتیں سوچا کرتی تھی گوبھی کے نازک نازک ہرے ہرے پتوں کی طرح پیاری پیاری باتیں جب وہ مسکراتی تھی تو سنیما کی تصویر کی طرح خوبصورت دکھائی دیا کرتی تھی اب وہ مسکراہٹ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے اس کی جگہ ایک مستقل تیوری نے لے لی ہے وہ ذرا سی بات پر بچوں کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور میں تو کچھ بھی کہوں کیسے بھی کہوں کتنی ہی لجاجت سے کہوں وہ بس کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے پتہ نہیں ساوتری کو کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے میں دفتر میں سیٹھ کی گالیاں سنتا ہوں گھر پر بیوی کی گالیاں سہتا ہوں اور ہمیشہ خاموش رہتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید میری بیوی کو ایک نئی ساڑھی کی ضرورت ہے شاید اسے صرف ایک نئی ساڑی ہی کی نہیں ایک نئے چہرے ایک نئے گھر ایک نئے ماحول ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے مگر اب ان باتوں کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے اب تو آزادی آ گئی ہے اور ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس نسل کو یعنی ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں کوئی آرام نہیں مل سکتا میں نے ساوتری کو اپنے وزیر اعظم کی جو تقریر اخبار میں چھپی تھی سنائی تو اسے سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور اس نے غصے میں آ کر چولہے کے قریب پڑا ہوا ایک چمٹا میرے سر پر دے مارا زخم کا نشان جو آپ میرے ماتھے پر دیکھ رہے ہیں اسی کا نشان ہے ساوتری کی مٹ میلی نیلی ساڑی پر بھی ایسے کئی زخموں کے نشان ہیں مگر آپ انہیں دیکھ نہیں سکیں گے میں دیکھ سکتا ہوں ان میں سے ایک نشان تو اسی مونگیا رنگ کی جارجٹ کی ساڑی کا ہے جو اس نے اوپیرا ہاؤس کے نزدیک بھوندو رام پارچا فروش کی دکان پر دیکھی تھی ایک نشان اس کھلونے کا ہے جو پچیس روپے کا تھا اور جسے دیکھ کر میرا پہلا بچہ خوشی سے کلکاریاں مارنے لگا تھا لیکن جسے ہم خرید نہ سکے اور جسے نہ پا کر میرا بچہ دن بھر روتا رہا ایک نشان اس تار کا ہے جو ایک دن جبل پور سے آیا تھا جس میں ساوتری کی ماں کی شدید علالت کی خبر تھی ساوتری جبل پور جانا چاہتی تھی لیکن ہزار کوشش کے بعد بھی کسی سے مجھے روپے ادھار نہ مل سکے تھے اور ساوتری جبل پور نہ جا سکی تھی ایک نشان اس تار کا تھا جس میں اس کی ماں کی موت کا ذکر تھا ایک نشان مگر میں کس کس نشان کا ذکر کروں یہ نشان ان چتلے چتلے گدلے گدلے غلیز داغوں سے ساوتری کی پانچ روپے چار آنے والی ساڑی بھری پڑی ہے روز روز دھونے پر بھی یہ داغ نہیں چھوٹتے اور شاید جب تک یہ زندگی رہے یہ داغ یوں ہی رہیں گے ایک ساڑی سے دوسری ساڑی میں منتقل ہوتے جائیں گے چوتھی ساڑی کرمزی رنگ کی ہے اور کرمزی رنگ میں بھورا رنگ بھی جھلک رہا ہے یوں تو یہ سب مختلف رنگوں والی ساڑیاں ہیں لیکن بھورا رنگ ان سب میں جھلکتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان سب کی زندگی ایک ہے جیسے ان سب کی قیمت ایک ہے جیسے یہ سب زمین سے کبھی اوپر نہیں اٹھیں گی جیسے انہوں نے کبھی شبنم میں ہنستی ہوئی دھنک افق پر چمکتی ہوئی شفق بادلوں میں لہراتی ہوئی برق نہیں دیکھی جیسے شانتا بائی کی جوانی ہے وہ جیونا کا بڑھاپا ہے وہ ساوتری کا ادھیڑ پن ہے جیسے یہ سب ساڑیاں زندگیاں ایک رنگ ایک سطح ایک تواتر ایک تسلسل یکسانیت لیے ہوئے ہوا میں جھولتی جاتی ہیں یہ قرمزی رنگ کی بھورے رنگ کی ساڑی جھبو بھیا کی عورت کی ہے اس عورت سے میری بیوی کبھی بات نہیں کرتی کیونکہ ایک تو اس کے کوئی بچہ بچہ نہیں ہے اور ایسی عورت جس کے کوئی بچہ نہ ہو بڑی نحس ہوتی ہے جادو ٹونے کر کے دوسروں کے بچوں کو مار ڈالتی ہے اور بدروہوں کو بلا کے اپنے گھر میں بسا لیتی ہے میری بیوی اسے کبھی منہ نہیں لگاتی یہ عورت جھبو بھیا نے خرید کر حاصل کی ہے جبو بھیا مراد آباد کا رہنے والا ہے لیکن بچپن ہی سے اپنا دیس چھوڑ کر ادھر چلا آیا وہ مراٹھی اور گجراتی زبان میں بڑی مزے سے گفتگو کر سکتا ہے اسی وجہ سے اسے بہت جلد پوار مل کے گنی کھاتے میں جگہ مل گئی جبو بھیا کو شروع ہی سے بیاہ کا شوق تھا اسے بیڑی کا تاڑی کا کسی چیز کا شوق نہیں تھا شوق تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کی شادی جلد سے جلد ہو جائے جب اس کے پاس ستر اسی روپے اکٹھے ہو گئے تو اس نے اپنے دیس جانے کی ٹھانی تاکہ وہاں اپنی برادری سے کسی کو بیاہ لائے مگر پھر اس نے سوچا ان ستر اسی روپوں سے کیا ہوگا آنے جانے کا کرایہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہوگا چار سال کی محنت کے بعد اس نے یہ رقم جوڑی تھی لیکن اس رقم سے وہ مراد آباد جا سکتا تھا جا کے شادی نہیں کر سکتا تھا اس لیے جبو بھیا نے ایک بدماش سے بات چیت کر کے اس عورت کو سو روپے میں خرید لیا اسی روپے اس نے نقد دیے بیس روپے ادھار میں رہے جو اس نے ایک سال کے عرصے میں ادا کر دیے بعد میں جبو بھیا کو معلوم ہوا کہ یہ عورت بھی مراد آباد کی رہنے والی تھی دھیرج گاؤں کی اور اس کی برادری کی ہی تھی جھبو بڑا خوش ہوا چلو یہیں بیٹھے بیٹھے سب کام ہو گیا اپنی جات برادری کی اپنے ضلع کی اپنے دھرم کی عورت یہیں بیٹھے بٹھائے سو روپے میں مل گئی اس نے بڑے چاؤ سے اپنا بیاہ رچایا اور پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی لڑیا بہت اچھا گاتی ہے وہ خود بھی اپنی پاٹدار آواز میں زور سے گانے بلکہ گانے سے زیادہ چلانے کا شوقین تھا اب تو کھولی میں دن رات گویا کسی نے ریڈیو کھول دیا ہو دن میں کھولی میں لڑیا کام کرتے ہوئے گاتی تھی رات کو جھبو اور لڑیا دونوں گاتے تھے ان کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا اس لیے انہوں نے ایک طوطا پال رکھا تھا میاں مٹھو خاوند اور بیوی کو گاتے دیکھ دیکھ کر خود بھی لہک لہک کر گانے لگے لڑیا میں ایک اور بات بھی تھی جھبو نہ بیڑی پیتا نہ سگریٹ نہ تاڑی نہ شراب لڑیا بیڑی سگریٹ تاڑی سبھی کچھ پیتی تھی کہتی تھی پہلے وہ یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی مگر جب سے وہ بدماشوں کے پلے پڑی اسے یہ سب بری باتیں سیکھنا پڑیں اور اب وہ اور سب باتیں تو چھوڑ سکتی ہے مگر بیڑی اور تاڑی نہیں چھوڑ سکتی کئی بار تاڑی پی کر لڑیا نے جھبو پر حملہ کر دیا اور جھبو نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا اس موقع پر طوطا بہت شور مچاتا تھا رات کو دونوں کو گالیاں بکتے دیکھ کر خود بھی پنجرے میں ٹنگا ہوا زور زور سے وہی گالیاں بکتا جو وہ دونوں بکتے تھے ایک بار تو اس کی گالی سن کر جھبو غصے میں آ کے طوطے کو پنجرے سمیت بدروں میں پھینکنے لگا تھا مگر جیونا نے بیچ میں پڑ کے طوطے کو بچا لیا طوطے کو مارنا پاپ ہے جیونا نے کہا تمہیں براہمنوں کو بلا کے پراشچت کرنا پڑے گا تمہارے پندرہ بیس روپے کھل جائیں گے یہ سوچ کر جھبو نے طوطے کو بدروں میں غرق کر دینے کا خیال ترک کر دیا شروع شروع میں تو جھبو کو ایسی شادی پر چاروں طرف سے گالیاں پڑھیں وہ خود بھی لڑیا کو بڑے شبے کی نظروں سے دیکھ اور کئی بار بلا وجہ اسے پیٹتا اور خود بھی مل سے غیر حاضر رہ کر اس کی نگرانی کرتا رہا مگر آہستہ آہستہ لڑیا نے اپنا اعتبار ساری چال پر قائم کر لیا لڑیا کہتی تھی کہ عورت سچے دل سے بدماشوں کے پلے پڑنا پسند نہیں کرتی وہ تو ایک گھر چاہتی ہے چاہے وہ چھوٹا ہی سا ہو وہ ایک خاوند چاہتی ہے جو اس کا اپنا ہو چاہے وہ جھبو بھیا ایسا ہر وقت شور مچانے والا زبان دراز شیخی خور ہی کیوں نہ ہو وہ ایک ننھا بچہ چاہتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو اور اب لڑیا کے پاس بھی گھر تھا اور جھبو بھی تھا اور اگر بچہ نہیں تھا تو کیا ہوا ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوتا تو بھگوان کی مرضی یہ میاں مٹھو ہی اس کا بیٹا بنے گا ایک روز لڑیا اپنے میاں مٹھو کا پنجرا جھلا رہی تھی اور اسے چوری کھلا رہی تھی اور اپنے دل کے سپنوں میں ایسے ننھے سے بالک کو دیکھ رہی تھی جو فضا میں ہمکتا ہوا اس کی آغوش کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا کہ چال میں شور بڑھنے لگا اور اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ چند مزدور جھبو کو اٹھائے چلے آ رہے ہیں اور ان کے کپڑے خون سے رنگے ہوئے ہیں لڑیا کا دل دھک سے رہ گیا وہ بھاگتی بھاگتی نیچے گئی اور اس نے بڑی درستی سے اپنے خاوند کو مزدوروں سے چھین کر اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اپنی کھولی میں لے آئی پوچھنے پر پتا چلا کہ جھبو سے گنی کھاتے کے مینیجر نے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی اس پر جھبو نے بھی اسے دو ہاتھ جڑ دیے اس پر بہت واویلا مچا اور مینیجر نے اپنے بدماشوں کو بلا کر جھبو کی خوب پٹائی کی اور اسے مل سے باہر نکال دیا خیریت ہوئی کہ جھبو بچ گیا ورنہ اس کے مرنے میں کوئی کسر نہ تھی لڑیا نے بڑی ہمت سے کام لیا اس نے اسی روز سے اپنے سر پر ٹوکری اٹھا لی اور گلی گلی ترکاری بھاجی بیچنے لگی جیسے وہ زندگی میں یہی دھندا کرتی آئی ہو اسی طرح محنت مزدوری کر کے اس نے اپنے جھبو کو اچھا کر لیا جھبو اب بھلا چنگا ہے مگر اب اسے کسی مل میں کام نہیں ملتا وہ دن بھر اپنی کھولی میں کھڑا مہا لکشمی کے اسٹیشن کے چاروں طرف بلند و بالا کارخانوں کی چمنیوں کو تکتا رہتا ہے سیون مل نیو مل اولڈ مل پوار مل دھن راج مل لیکن اس کے لیے کسی مل میں جگہ نہیں ہے کیونکہ مزدور کو گالیاں کھانے کا حق ہے گالی دینے کا حق نہیں ہے آج کل لڑیا بازاروں اور گلیوں میں آوازیں دے کر بھاجی ترکاری فروخت کرتی ہے اور گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہے اس نے بیڑی تاڑی سب چھوڑ دی ہے ہاں اس کی ساڑی کرمزی بھورے رنگ کی ساڑی جگہ جگہ سے پھٹتی جا رہی ہے تھوڑے دنوں تک اگر جھبو کو کام نہ ملا تو لڑیا کو اپنی ساڑی پر پرانی ساڑی کے ٹکڑے جوڑنا پڑیں گے اور اپنے میاں مٹھو کو چوری کھلانا بند کرنا پڑے گی پانچویں ساڑی کا کنارہ گہرا نیلا ہے ساڑی کا رنگ گدلا سرخ ہے لیکن کنارہ گہرا نیلا ہے اور اس نیلے میں اب بھی کہیں کہیں چمک باقی ہے یہ ساڑی دوسری ساڑیوں سے بڑھیا ہے کیونکہ یہ ساڑھے پانچ روپے چار آنے کی نہیں ہے اس کا کپڑا اس کی چمک دمک کہیں دیتی ہے کہ یہ ان سے ذرا مختلف ہے آپ کو دور سے مختلف معلوم نہیں ہوتی ہوگی مگر میں جانتا ہوں کہ یہ ان سے ذرا مختلف ہے اس کا کپڑا بہتر ہے اس کا کنارہ چمکدار ہے اس کی قیمت پونے نو روپے ہے یہ ساڑی منجلا کی ہے یہ ساڑی منجلا کے بیاہ کی ہے منجلا کے بیاہ کو ابھی چھ ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں اس کا خاوند گزشتہ ماہ چرخی کے گھومتے ہوئے پٹے کی لپیٹ میں آ کے مارا گیا تھا اور اب سولہ برس کی خوبصورت منجلا بیوہ ہے اس کا دل جوان ہے اس کا جسم جوان ہے اس کی امنگیں جوان ہیں لیکن وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا خاوند مل کے ایک حادثے میں مر گیا ہے وہ پٹا بڑا ڈھیلا تھا اور گھومتے ہوئے بار بار پھٹ پھٹاتا تھا اور کام کرنے والوں کے احتجاج کے باوجود اسے مل مالکوں نے نہیں بدلا تھا کیونکہ کام چل رہا تھا اور دوسری صورت میں تھوڑی دیر کے لیے کام بند کرنا پڑتا ہے پٹے کو تبدیل کرنے کے لیے روپیہ خرچ ہوتا ہے مزدور تو کسی وقت بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے روپیہ تھوڑی خرچ ہوتا ہے لیکن پٹا تو بڑی قیمتی شے ہے جب منجلا کا خاوند مارا گیا تو منجلا نے ہر جانے کی درخواست دی جو نامنظور ہوئی کیونکہ منجلا کا خاوند اپنی غفلت سے مرا تھا اس لیے منجلا کو کوئی ہر جانا نہ ملا اور وہ اپنی وہی نئی دلہن کی ساڑی پہنے رہی جو اس کے خاوند نے پونے نو روپے میں اس کے لیے خریدی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسری ساڑی نہ تھی جو وہ اپنے خاوند کی موت کے سوگ میں پہن سکتی وہ اپنے خاوند کے مر جانے کے بعد بھی دلہن کا لباس پہننے پر مجبور تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسری ساڑی نہ تھی اور جو ساڑی تھی وہ یہی گدلے سرخ رنگ کی تھی پونے نو روپے کی ساڑی جس کا کنارہ گہرا نیلا ہے شاید اب منجلا بھی پانچ روپے چار آنے کی ساڑی پہنے گی اس کا خاوند زندہ رہتا جب بھی وہ دوسری ساڑی پانچ روپے چار آنے کی ہی لاتی اس لحاظ سے اس کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا مگر فرق اتنا ضرور ہوا ہے کہ وہ یہ ساڑی آج پہننا چاہتی ہے ایک سفید ساڑی پانچ روپے چار آنے والی جسے پہن کر وہ دلہن نہیں بیوہ معلوم ہو سکے یہ ساڑی اسے دن رات کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے اس ساڑی سے جیسے اس کے مرحوم خاوند کی باہیں لپٹی ہیں جیسے اس کے ہر تار پر اس کے شفاف بوسے مرقوم ہیں جیسے اس کے تانے بانے میں اس کے خاوند کی گرم گرم سانسوں کی حدت آمیز غنودگی ہے اس کے سیاہ بالوں والی چھاتی کا سارا پیار دفن ہے جیسے اب یہ ساڑی نہیں ہے ایک گہری قبر ہے جس کی ہولناک پہنائیوں کو وہ ہر وقت اپنے جسم کے گرد لپیٹ لینے پر مجبور ہے منجلا زندہ قبر میں گاڑی جا رہی ہے چھٹی ساڑی کا رنگ لال ہے لیکن اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی پہننے والی مر چکی ہے پھر بھی یہ ساڑی یہاں جنگلے پر بدستور موجود ہے روز کی طرح دھلی دھلائی ہوا میں جھول رہی ہے یہ مائی کی ساڑی ہے جو ہماری چال کے دروازے کے قریب اندر کھلے آنگن میں رہا کرتی تھی مائی کا ایک بیٹا ہے سیتو وہ اب جیل میں ہے ہاں سیتو کی بیوی اور اس کا لڑکا یہیں نیچے آنگن میں دروازے کے قریب نیچے پڑے رہتے ہیں سیتو اور سیتو کی بیوی ان کی لڑکی اور بڑھیا مائی یہ سب لوگ ہماری چال کے بھنگی ہیں ان کے لیے کھولی بھی نہیں ہے اور ان کے لیے اتنا کپڑا بھی نہیں ملتا جتنا ہم لوگوں کو ملتا ہے اس لیے یہ لوگ آنگن میں رہتے ہیں وہیں کھانا کھاتے ہیں وہیں زمین پر پڑ کے سو رہتے ہیں یہیں پہ یہ بڑھیا ماری گئی تھی وہ بڑا سوراخ جو آپ اس ساڑی میں دیکھ رہے ہیں پلو کے قریب یہ گولی کا سوراخ ہے یہ کارتوس کی گولی مائی کو بھنگیوں کی ہڑتال کے دنوں میں لگی تھی نہیں وہ اس ہڑتال میں حصہ نہیں لے رہی تھی وہ بیچاری تو بہت بوڑھی تھی چل پھر بھی نہیں سکتی تھی اس ہڑتال میں اس کا بیٹا سیتو اور دوسرے بھنگی شامل تھے یہ لوگ مہنگائی میں کمی مانگتے تھے اور کھولی کا کرایہ مانگتے تھے یعنی اپنی زندگی کے لیے دو وقت کی روٹی کپڑا اور سر پر ایک چھت چاہتے تھے اس لیے ان لوگوں نے ہڑتال کی تھی اور جب ہڑتال خلاف قانون قرار دے دی گئی تو ان لوگوں نے جلوس نکالا اور اس جلوس میں مائی کا بیٹا سیتو آگے آگے تھا اور خوب زور و شور سے نعرے لگاتا تھا پھر جب جلوس بھی خلاف قانون قرار دے دیا گیا تو گولی چلی اور ہماری چول کے سامنے چلی ہم لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے لیکن گھبراہٹ میں چول کا دروازہ بند کرنا کسی کو یاد نہ رہا اور پھر ہمیں بند کمروں میں ایسا معلوم ہوا گویا گولی ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے چل رہی ہو تھوڑی دیر کے بعد بالکل سناٹا ہو گیا اور جب ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کے دیکھا تو جلوس تتر بتر ہو چکا تھا اور ہماری چول کے قریب بڑھیا مری پڑی تھی یہ اسی بڑھیا کی لال ساڑی ہے جس کا بیٹا سیتو اب جیل میں ہے اس لال ساڑی کو اب بڑھیا کی بہو پہنتی ہے اس ساڑی کو بڑھیا کے ساتھ جلا دینا چاہیے تھا مگر کیا کیا جائے تن ڈھکنا زیادہ ضروری ہے مردوں کی عزت و احترام سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ زندوں کا تن ڈھانکا جائے یہ ساڑی جلنے جلانے کے لیے نہیں ہے تن ڈھکنے کے لیے ہے ہاں کبھی کبھی سیتو کی بیوی اس کے پلو سے اپنے آنسو پوچھ لیتی ہے کیونکہ اس میں پچھلے اسی برسوں کے سارے آنسو اور ساری امنگیں اور ساری فتحیں اور شکستیں جذب ہیں آنسو پہنچ کر سیتو کی بیوی پھر اسی ہمت سے کام کرنے لگتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کہیں گولی نہیں چلی کوئی جیل نہیں گیا بھنگن کی جھاڑو اسی طرح چل رہی ہے اے لو باتوں باتوں میں وزیر اعظم صاحب کی گاڑی نکل گئی وہ یہاں نہیں ٹھہری میں سمجھتا تھا وہ یہاں ضرور ٹھہرے گی وزیر اعظم صاحب درشن دینے کے لیے گاڑی سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ فارم پر ٹہلیں گے اور شاید ہوا میں جھولتی ہوئی ان چھ ساڑیوں کو بھی دیکھ لیں گے جو مہالکشمی کے پل کے بائیں طرف لٹک رہی ہیں یہ چھ ساڑیاں جو بہت معمولی عورتوں کی ساڑیاں ہیں ایسی معمولی عورتیں جن سے ہمارے دیس کے چھوٹے چھوٹے گھر بنتے ہیں جہاں ایک کونے میں چولہا سلگتا ہے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہے اوپری تاکچے میں شیشہ ہے کنگھی ہے سندور کی ڈبیا ہے کھاٹ پر ننا سو رہا ہے الگنی پر کپڑے سوکھ رہے ہیں یہ ان چھوٹے چھوٹے لاکھوں کروڑوں گھروں کو بنانے والی عورتوں کی ساڑیاں ہیں جنہیں ہم ہندوستان کہتے ہیں یہ عورتیں جو ہمارے پیارے پیارے بچوں کی مائیں ہیں ہمارے بھولے بھائیوں کی عزیز بہنیں ہیں ہماری معصوم محبتوں کا گیت ہیں ہماری پانچ ہزار سالہ تہذیب کا سب سے اونچا نشان ہے وزیر اعظم صاحب یہ ہوا میں جھولتی ہوئی ساڑیاں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں تم سے کچھ مانگتی ہیں یہ کوئی بہت بڑی قیمتی چیز تم سے نہیں مانگتی ہیں یہ کوئی بڑا ملک بڑا عہدہ اور بڑی موٹر کار کوئی پرمٹ کوئی ٹھیکہ کوئی پراپرٹی یہ ایسی کسی چیز کی طالب نہیں ہے یہ تو زندگی کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتی ہیں دیکھیے یہ شانتا بائی کی ساڑی ہے جو اپنے بچپن کی کھوئی ہوئی دھنک تم سے مانگتی ہے یہ جیونا بائی کی ساڑی ہے جو اپنی آنکھ کی روشنی اور اپنی بیٹی کی عزت مانگتی ہے یہ ساوتری کی ساڑی ہے جس کے گیت مر چکے ہیں اور جس کے پاس اپنے بچوں کے لیے اسکول کی فیس نہیں ہے یہ لڑیا ہے جس کا خاوند بیکار ہے اور جس کے کمرے میں ایک طوطا ہے جو دو دن کا بھوکا ہے یہ نئی دلہن کی ساڑی ہے جس کے خاوند کی زندگی چمڑے کے پٹے سے بھی کم قیمتی ہے یہ بڈھی بھنگن کی لال ساڑی ہے جو بندوق کی گولی کو ہلکے پھال میں تبدیل کر دینا چاہتی ہے تاکہ دھرتی سے انسان کا لہو پھول بن کر کھل اٹھے اور گندم کے سنہرے خوشے ہنس کر لہرانے لگے لیکن وزیر اعظم صاحب کی گاڑی نہیں رکی اور وہ ان چھ ساڑیوں کو نہیں دیکھ سکے اور تقریر کرنے کے لیے چوپاٹی چلے گئے اس لیے اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر کبھی آپ کی گاڑی ادھر سے گزرے تو آپ ان چھ ساڑیوں کو ضرور دیکھیے جو مہالکشمی کے پل کے بائیں طرف لٹک رہی ہیں اور پھر ان رنگا رنگ ریشمی ساڑیوں کو بھی دیکھیے جنہیں دھوبیوں نے اسی پل کے دائیں طرف سوکھنے کے لیے لٹکا رکھا ہے اور جو ان گھروں سے آئی ہیں جہاں اونچی اونچی چمنیوں والے کارخانوں کے مالک یا اونچی اونچی تنخواہ پانے والے رہتے ہیں آپ اس پل کے دائیں بائیں دونوں طرف ضرور دیکھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں دیکھیے میں آپ سے اشتراکی بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو جماعتی جنگ کی تلقین بھی نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مہالکشمی پل کے دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف